حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کرنے کا ذمہ لے رکھا ہے وہ غلام جو اپنی آزادی کا معاہدہ کرے اور اس کی نیت رقم ادا کرنے کی ہو اور وہ شخص جو گناہ سے بچنے یعنی پاک بازی کی نیت سے نکاح کرے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار دو سو بیس